بند ہو گئی اس کی آنکھ کھل گئی اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے تاکہ انسانوں کو جگایا جائے نیند سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام یا کم و بیش بھیجے انبیاء کرام علیہ والسلام کا مقدس گروہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی پر نظر نہیں رکھتے تھے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے اللہ کے سوا کسی سے توقع نہیں رکھتے تھے اللہ کے سوا ان کوئی آسرا نہیں تھا صرف اللہ کے لیے محنت کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے لیے انبیاء کرام علیہ وسلام کا قافلہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلاط والسلام سے ہوئی اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اس سلسلے کو ختم کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے میں اللہ تعالی کی کیا مصلحتیں تھیں کیا حکمتیں تھیں یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے اور علمی مضمون بھی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں مختصر اتنی بات ارض کرتا ہوں کہ موسا علیہ السلاط والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے موسا علیہ والسلام کے ماننے والوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کو مانا وہ جنتی اور مومن اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کون کافر اور جہنم حالانکہ موسا علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کو کلیم اللہ کا خطاب حاصل ہے براہ راست اللہ تعالی سے ہم کلام ہے انبیاء کی جماعت علیہ السلام کی جماعت میں ان کو نصیب ہوئی لیکن اس کے باوجود جب موسا علیہ السلاط والسلام کے بعد ایک نبی اور آیا تو موسا علیہ السلام اپنی جگہ کتنے ہی بڑے اونچے ہوں لیکن جو بعد میں آنے والے کو نہیں مانتا وہ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام روح اللہ ہے کلومت اللہ ہے اور بے شمار ان کے فضائل اور مناقب ہیں ان کے ماننے والے مسلمان جو ان کی تعلیم پر عمل کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلاط السلام کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی ہی بزرگ اور مقدس ہستی کیوں نہ ہو لیکن ان کی امت میں سے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ مسلمان اور جنہوں نے نہیں مانا اب آگے چلیے اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دامن پر یہ داغ نہ لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی آیا اور اس امت نے اس کو نہیں مانا اس لیے کافر ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے والا آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالی نے آپ پر نبوت ختم کر دی اور آپ کے بعد دوسرے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا تاکہ کوئی بعد میں آنے والا آئے اور امت کا کوئی فرد ان کو نہ مانے تو کسی کے نہ ماننے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کافر قرار پائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا یا نہیں اب ایمان اور کفر قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے نہ ماننے سے وابستہ ہے مانو مومن نہ مانو کافر بس اتنی بات اس مجلس میں سمجھانے کی کافی ہے اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں صحیح مسلم میں روایت ہے ولب نسی بھی يهودي ولا نسوانی بما جئت به إلا أكبه الله تعالى في النار أو كما قال على الصلاة اس الزاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے بارے میں کوئی یہودی اور کوئی نسرانی سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پھر وہ میری لائی ہوئی تعلیم پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ منہ کر کے دو میں ڈالیں گے ذرا اپنی حیثیت کو سمجھو اپنی حیثیت کو سمجھو پوری کی پوری دنیا پانچ ارب ہے یا ساڑھے پانچ یا چھ ارب چاہے امریکہ کا صدر کلنٹن ہو یا کوئی اور دوسرا تیسرا ہو کسی مذہب اور ملت کا ہو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا کافر ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تمہارے نزدیک چاہے پر کتنی قیمت ہے مچھر کے پر بھی شاید قیمت ہوگی میں کہتا ہوں مینگنی بکری کی مینگنی کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں اللہ کی نظر میں تمام کی تمام دنیا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو قیامت تک پیدا ہوگی اس کے ذمے لازم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نجات آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے میرا یہی عقیدہ ہے اور آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کیوں جی یہ کسی کو اختلاف ہے اس میں درمیان میں اپنی بات درمیان میں روک کر ایک بات اور کہتا ہوں ہمارے درمیان قادیانی خیر قادیانی ہے ان کی تو بات میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ اور بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت نہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جو مطلب سمجھایا اس کی ضرورت نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اطاعت اور فرما برداری زندہ کی ہوتی ہے مردہ کی نہیں ہوتی نوز بلّہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان اور سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان میں کیا فرق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے اور اس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں رسول کس کو کہتے ہیں پیغام لانے والے کو آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ اللہ کا پیغام تھا آپ نے جو عمل کیا وہ اللہ کے پیغام کی تعمیل اور تشکیل تھی منشا الہی کیا ہے خدا تعالی کیا چاہتا ہے میں نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا آج تک کسی بزرگ نے نہیں دیکھا خدا کو وہ صرف ایک ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھتے ہیں فرضی فرض ہے سال بھر کے روزے رکھتے ہیں نفل ہے عید کے دن کے روزے نہیں رکھتے ایام تشریق کے روزے نہیں رکھتے آپ جانتے ہیں کہ سال میں پانچ روزے مسلمانوں کے لیے ممنوع ہیں میٹھی عید کا بقرا عید کا اور بقرا عید کے تین دن بعد ان پانچ دنوں کا روزہ حرام ہے رمضان کا روزہ فرض ساری سال کے روزے نفل اور اللہ کے منشا کے مطابق لیکن ان پانچ دنوں کا روزہ رکھنا اللہ کے منشا کے خلاف اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا اتنی بات کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جو کر کے دکھایا آپ کا قول اور عمل پیغام الہی ہے اور منشا خدا بندی کا ترجمان ہے اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ ٹھیک ہے اور چلتے چلتے ساتھی ایک بات اور بھی کہہ دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ نے کیا کیا یہ ہمیں حضرات صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعامل سے معلوم ہوگا اگر صحابہ کے پر اعتماد نہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے معلوم ہوگا بس اشارہ ہی کرنا کافی ہے اس وقت تسلیم کا موقع نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواب منکرین حدیث ہوں اور خواب تعلیم جدید تعلیم یافتہ حضرات ہوں کوئی بڑے ہوں کوئی چھوٹے ہوں ان کو اپنی حیثیت معلوم کرنی چاہیے فارسی کا فخر عیال قدر خیش بشناس ہم ملاؤں پر جتنی تنقید چاہتے ہیں کر لیں ہمیں یہ کہہ دیں بسم اللہ کی گنبد کے محسور کہہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ ان کو دنیا جہان کا کچھ پتہ نہیں دنیا کی ہوا ان کو نہیں لگی کہاں سے کہاں چلی گئی دنیا وہ ٹھیک ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر بدم گفتی خوشخرسندم خرسندم نکو گفتی افاک اللہ لیکن بازی بازی بارش بابا نیز بازی ہم بازی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منہ کو آنے لگے امتی کا اور نبی کا فرق سمجھو امتی ہو اگر امتی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو اور اگر آپ نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی نہیں مانو گے تو دوسری طرف جاؤ گے ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات آپ کی سمجھ آتی ہے یہ بات یہ درمیان کی بات آگے میری آدر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے اب اگلی بات سمجھاتا ہوں خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر قیامت کی دیوار تک زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں کسی دوسرے نبی کی نہیں چل سکتی ایک قصہ سنا دو چھوٹا سا یہودیوں کا ایک بیت المجراس تھا مدینے میں ان کا مدرسہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کیا کرتے ہیں وہ ایک دن تو ریت پڑھ رہے تھے تو ریت کے چند اور اٹھا لائے ان کو اچھے لگے اچھی باتیں ہوں گی اگر پرانی کتابوں میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے پڑھنے لگی اب وہ پڑھ رہے ہیں وجال وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تغیر اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک رنگ جاگتا ہے اور ایک آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہو برابر بیٹھے تھے ان کے کونی ماری اور کا سکیلت کا یا عمر میں تیری ماں تجھ کو گم پائے تو مر جائے کا کہنا چاہیے کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے تو یہ الفاظ بولتے تھے سکلت کا امو کا یا عمر عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے یعنی تو مر جائے اب ہمارا تو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا انہوں نے اٹھا کر کے نظر اٹھا کر کے اوپر دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ گزرناک انہوں نے اوراق لپیٹ دیے اور گٹنے ٹیک دیے حضرت عمر رضی اللہ علیہ کی عجیب ادا تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے تو مناتے یہی تھے گٹنے ٹیک دیے اور کہا باللہ رب اللّہ ابلاسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ ہم اللہ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہو گئے نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے کے لہجے میں فرمایا اب متحب کن نم تم کما تحب قتل یہود تم بھی اسی طرح بھٹکا کرو گے جس طرح یہودی نسلانی بھٹکتے ہیں نقد تو تم بے بیگا نقیہ میں تمہارے پاس ایک چمکدار اور روشن پاک سات سنگیت لے کر آیا ہوں واللہ لو کان موسا حین لما وسیاہ الت باٮٔی اللہ کی قسم اگر موسا زندہ ہوتے علیہ والسلام تو ان کو بھی میری میری پیروی کے بغیر نہ ہوتا اگر موسا علیہ السلام آ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلے گئے اس کے بغیر ان کو چارہ ہی نہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے سمجھو میری بات کو آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تک جتنے نبی ہوئے ہیں اگر وہ سب کے سب زمین پر بھیج دیے جائیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کریں گے یہ مانا ہے خاتم النبی جین اور جب یہ ہو گیا تو کہنا چاہیے کہ ایک بزرگ کے بقول کے پہلے انبیاء کرام آسمان نبوت کے ستارے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سامی آفتاب نبوت ہے ستارے کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی تھوڑا چمکتا ہے روشنی ہے اور آفتاب نبوت کے بعد پھر نبوت ختم اب کوئی چراغ نہیں جلائے گا سورج نکلا ہوا ہو اور دھوپ ہو تو بتیاں بند کر دیتے ہو نا دھوپ آ رہی ہے روشنی آ رہی ہے مصنوعی بتیوں کی ضرورت روشنی کی ضرورت نہیں آفتاب کی روشنی بہت کافی ہے گرمی بھی ہے حرارت بھی ہے اور اس کے طلوع ہونے سے دن جو جاتا ہے ہر چیز نظر آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے تو آفتاب نبوت طلوع ہو گیا اور آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں گئی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لے گئے یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے تشریف لے گئے فرما فرمائے روزہ اقدس میں لیکن آپ کی نبوت کا آفتاب اسی طرح چمک رہا اس میں نہ مادگی آئی ہے نہ گہن لگا ہے نہ تاریخی آئی ہے اور اب ہم نہ بادل بھی اس کے سامنے نہیں آیا میں پوری دنیا کے سامنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لو الحمد ہم آج بھی اپنے نبی کو ان کی سیرت و کردار کے آئینے میں اور ان کے قول و عمل کے آئینے میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ میرے نبی کا کمال ہے ورنہ کوئی قوم اپنے نبی کا یہ آئینہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتی کر سکتی تو لائے پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں عیسائیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری پوری ہسٹری ان کے حضرت عیسیٰ علیہ اسفاد اسلام کے اقوال کی اور افعال کی پیش کرو اس سے قدر ہو کہ وہ منسوخ ہے اگر وہ صحیح پیش بھی کر دیں تو بھی منسوخ ہے ٹھیک ہے نا لیکن کر نہیں سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندہ ہے اور جس طرح گویا آج نازل ہوئی ہے اسی طرح تر و تازہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال آپ کا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ کی تعلیم دینا حج کرنا جہاد کرنا صلح کرنا جنگ کرنا گھر میں بیویوں سے معاملات اور باہر دوستوں سے معاملات دشمن سے معاملات ایک ایک چیز محفوظ ہے اور حضرات فقہائے امت اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک ٹولہ غیر مقلدین کا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کافی ہے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے بھی ابو حنیفہ اور شادی کا دماغ چاہیے یہ میرے اور تمہارے بس کی بات نہیں سنا ایک فکر عرض کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں دس سال خدمت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ دس سالہ بچے کو لے کر حاضر ہوئی تھی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ انس ہے میں اس کو آپ کا خادم بناتی ہوں ہمارا وقت آپ کا خادم رہے گا دس سال خدمت کی بیس سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے پردہ پڑا اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر پڑ جانا ایمان کے ساتھ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی پر پڑ جانا اس کا کیا درجہ ہے ہزاروں غوث اور قطب ابدال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں شاہ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر ہے نا خواجہ معین الدین کشتی جو نبے لاکھ انسانوں کو مسلمان کر کے گئے ہیں دنیا سے خواجہ الدین کشتی اور دوسرے اکابر بڑے بڑے اولیاء اللہ اقتاب ابدال ساری دنیا اگر شاہ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو معین الدین کشتی جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ہے نظر کیمیا اثر آنا کے وقت ب نظر خاک را کیمیا کنند آیا بد کے گوشے چشمے بما کنند جب یہ بات سن میں آئی تو اب میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیروی حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح ضروری جس طرح کے ہمارے لیے ضروری ابھی میں نے عرض کیا نا ابھی عرض کیا تھا اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا نہیں تو اور کیا ہے یہ بات میری یہاں ختم ہوئی اب میں دوسری بات شروع کرتا ہوں میرے بھائیوں ہم سب گناہ گار ہیں گناہ کس چیز کا نام ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری نہ کرنے کا ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے نس ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے شیطان ساتھ لگا ہوا ہے کسی کے دوست احباب اس کو شیطان کا کام دیتے ہیں کسی کی بیوی اور اولاد اس کو شیطان کا کام دیتی ہے اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہے کسی سے تھوڑی کسی سے زیادہ ہم گار ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی یہ تمہیں اختلاف ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے سر میں تمہارے لیے اختلاف کی جگہ نہیں چھوڑنے دیتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں کلو بنو آدم خطاون کلو بنی آدم خطاون وقع الخطہ التوابون تمام اولاد آدم خطا کار ہے کلو بنی آدم اور تمام اولاد آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بن کے توبہ کر لیں یا اللہ غلطی معاف کر دیں گنا تو ہو جاتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن توبہ یا اللہ میں کون گا اکڑ نہ کرے خیر یہ تو بیچ میں بات آئی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب گنگار ہیں لیکن اگر اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے پورے دین کو مانتے ہو تو مسلمان ہیں ٹھیک ہے وجہ ہے اور اگر آپ بہت اچھائی کرنے والے ہیں دنیا کا بڑا بلا کرتے ہیں غریبوں کی خدمت کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے میں نہیں مانتا تو اس کا نام کیا ہوگا کافر میرا بھائی گناگار ہم سب سب ہیں ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کافر نہیں اللہ کا شکر ہے کافر نہیں ہے میں تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں دل سے اور جان سے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا ایک ایک حرف مانتا ہوں بتاؤ میں مسلمان کے کافر گنگار میں ہیں میں خود اقرار کرتا ہوں اور غالباً آپ بھی یہی کرتے ہیں خوب سمجھ لو کہ قیامت کے دن مدار نجات ایمان ہے عمل میں کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی کی امید کما کرتے ہیں اس وہاں بھی جا کے معافی مانگے گے جہاں بھی مانگتے بھائی گنہگار کے لیے سوائے معافی مانگنے کی اور کیا چارہ کار ہے کہ اور قصور ہے بھائی اللہ تعالی کے قصور کی تلافی ہم کر سکیں تو کر دیتے ہمارے پاس تو اتنی بھی قیمت نہیں کہ تلازی کر دے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک آدمی تھا اس نے پانچ سو سال اللہ تعالی کی عبادت کی تھی اور عبادت بھی اس طرح کی کہ ایک لمحہ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی پہلے لوگوں کی بڑی عمر ہوتی تھی انتقال ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن پیش ہوگا وہ اس وقت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ وہ ہے فضل سے اور پانچ سو سال کی بات کرے گی فرمائیں گے ذرا تھوڑا دوسری طرف لے چلو جنت کی طرف نہیں دوسری طرف ذرا لے چلو جنت تو ابھی بڑی دور ہوگی راستے میں پیاس لگے گی اس شخص کو وہ کہے گا کہ پانی تو پلاؤ فرشتوں سے کہے گا کہ پانی نہیں ملتا گا اللہ تعالیٰ اس کے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیں گے کہ راستے میں بیٹھا ہے پانی لیے گلاس بھرا ہوا ہے وہ کہے گا کہ پانی تو پلاؤ کرنے کا جی مفت نہیں ملتا قیمت لگتی کہا گلاس کے کتنے پیسے لوگے کہنے کے پانچ سو سال کی عبادت کہنے کے یار بڑھ رہا ہوں میرے پاس سے لے لو اور مجھے گلاس پانی کا پلا دو پانچ سو سال کی عبادت ایک گلاس کے بدلے میں دیا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے واپس لیا اس کو اب تو خالی ہاتھ ہو گیا فرمائیں گے ارشاد فرمائیں گے کہ پانچ سو سال کی عبادت کا بڑا گمن تھا بس اتنی قیمت نکلی کہ ایک گلاس ایک پیالے کے بدلے میں بیچ دی اور میں نے کتنے بلائے تھے پانچ سو سال میں کتنا پانی پیا تھا حساب کر کے اتنے سال کی یہ بات دے دے اب چپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے فضل سے جنت ملے ہم اگر تلافی کرنا بھی چاہیں کیا کر سکتے ہیں تو وہی کر سکتے ہیں نا آج تک میں نے پیدا ہونے کے بعد ایک نعمت جو ہے آنکھوں کی جو استعمال کی اس کا کیسے بدلا ادا کروں بتائیے میں نے جو کانوں کی نعمت استعمال کی ایک نعمت کیوں کر بدلا ادا کروں کیا میرے پاس ہے کہ میں اللہ کو دے دوں بھوک لگتی ہے بھوک لگنا بھی نعمت اور روٹی ملتی ہے ملنا بھی نعمت کتنے ٹن میں نے کھا لیے جب سے پیدا ہوا ہوں اور کتنے ٹن پانی کے پی لیے اور دوسری نعمتوں کا کیا بتاؤں وہ تعدو نعمت اللہ اللہ تو افسوا اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے بزرگ فرماتے ہیں نعمت اللہ کہا ہے نیام اللہ نہیں کہا اللہ کی نعمتوں کو نہیں کہا توبہ توبہ اللہ کی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی اللہ کی نعمت کی بات ہو رہی ہے ایک نعمت دن کر کے بتاؤ کہ ایک نعمت آنکھوں کی کتنی جگہ استعمال کیا تم نے بتا سکتے ہو تو ہے ریکارڈ میں آج کر رہا ہوں کہ ہماری گناگاری کا علاج سوائے معافی مانگنے کی اور کیا ہے ہم اللہ کو کیا دے سکتے لیکن گناگار رہو باغی نہ بنو گناہ برداشت ہو جاتا ہے اس بارگاہ میں بغاوت برداشت نہیں ہوتی اور بغاوت سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دینا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مدار نجات عقیدہ ہے عمل میں جو کوتا ہوگی یہ ہم ہی توبہ کرتے ہیں وہاں بھی کر لیں گے لیکن اگر عقیدہ غلط ہوا اگر عقیدہ غلط ہوا تو خون کے آنکھ سے روئے گا پیپ اس کی آنکھوں سے نکلے گی لیکن معاف نہیں کیا جائے گا سمجھ رہی ہم نے اس عقیدے کے مسئلے کو بہت ہلکا پھلکا سمجھ لیا ہے جو بھی ہمیں وہیں پر نچائے ناچنے کے لیے تیار کوئی ذکری بن گیا کوئی بھائی بن گیا کوئی بابی بن گیا کوئی قادیانی بن گیا کوئی کوئی بن گیا کوئی کوئی بن گیا اللہ کے بندوں تمہیں اللہ نے عقل دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو ایک ہی لفظ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو کچھ وہ فرمائیں گے وہ صحیح باقی سب غلط ٹھیک ہے جو کچھ وہ فرمائے وہ صحیح اور باقی سب غلط یہاں کو قادیانیوں کا نمائندہ بھی شاید نہیں ہوگا اے کاش کہ میں یہ درد دل ان کے کانوں تک بھی پہنچا سکتا اے کاش کہ میں یہ درد دل ایک ایک قادیانی کے دل تک دستک دے کر کے پہنچا دیتا اور ان کو سمجھا دیتا کہ میرے بھائیوں تم جائے جتنی تعویلیں کر لو تم جائے جتنی چاہو سخن سازیاں کر لو باتیں بنا لو تم ہواؤں میں اڑ لو تم ڈش انٹینئر لگا لو تم سٹلائل سے خبریں پہنچاؤ اور ہمارے یہاں ایک نیا پھر خبر ہے وہ کہتا ہے چاند میں میری تصویر آ رہی ہے چاند میں اپنی تصویریں بھیج دو تم ساری دنیا پر حکمرانی کر لو لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر بے و چرا تسلیم نہیں کرتے خون کے آنسو نہیں پیٹ کے آنسو رونے پڑیں گے نجات نہیں یہ بیچارے بھولے بالے مسلمانوں کو جیسے مولانا اللہ وسائے صاحب کہہ رہے تھے کسی کو ملازمت کا جھانسا دیتے ہیں کسی کو کچھ بتاتے ہیں کسی کو کچھ بتاتے ہیں ایک چائے کی پیالی پر نوجوانوں کو گمراہ کر لیتے تم کر لو جتنے گمراہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اپنی آخمت کی فکر کرو میں تم سے ایک پیسے کا طالب نہیں ہوں آؤ میرا غریب خانہ کھلا ہے میری مسجد کھلی ہے میں ایک ایک قادیانی کے ایک ایک شبے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں تسلی کرنے کے لیے تیار ہوں لڑائی نہیں کروں گا مار کوٹائی نہیں کروں گا تم دیکھی دے رہے کہ میرا وجود کتنا ہے دو آدمی پکڑ کے اٹھاتے ہیں مجھے لڑائی نہیں کروں گا مار کوٹائی نہیں کروں گا کوئی تشدد نہیں کروں گا اپنے دوستوں سے نہیں کہوں گا کہ تشدد کرو کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں کروں گا کوئی دل آزاری کی بات نہیں کروں گا تمہیں اتنی بات تو سمجھا دوں گا کہ غلام احمد کیا تھا اور میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے <coughs> اعلان کرنا چاہتا ہوں یا اللہ میں نے ان اس قوم کو جن کو قادیانی کہتے ہیں مرزا غلام احمد کے ماننے والے کہتے ہیں اعلان دیا تھا کہ کوئی شبہ ہے تو پیش کرو تو غلط فہمی ہے تو دور کر لو ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کتاب اللہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے دور کر لو لیکن خدا کے لیے مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو مرنے کے بعد تم کہو گے ماں جا نہ بشیر والا نذیر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا نہ خوشخبری دینے والا آیا اللہ فرمائیں گے لقدا تم بشیر و نذیر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے خوشخبری دینے والے بھی آئے تھے جھوٹ بولتے ایک بات اور کہتا ہوں اشارہ دن میں نے کہہ دی تصریح کہہ دیتا ہوں اللہ خان قادیانی ہوا ہے اس وقت میرے با... قادیانی بھائی اللہ خان کا حوالہ دے کر مجھ سے لڑا کرتے تھے کہ دیکھا ہماری جماعت کا آدمی عالمی عدالت کا جج بن گیا میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ ان سے پہلے بھی تو عالمی عدالت چلی تھی نا چل رہی تھی پہلے وہ پہلا جج تو نہیں بنا پہلے بھی جج ہوتے رہے اب بھی ہوتے ہیں اور کچھ ظفر اللہ کے استاد ہوں گے قانون میں نسرانی برحق اور لادین سارے برحق کیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ بات کرنے کی نہیں تھی لیکن تم نے کی اور میں نے جواب دیا لیکن ناراض نہ ہونا قادیانیوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ظفر اللہ خان کا انجام کیا ہوا لاہور میں مرا ہے تمہاری جماعت کا اتنا بڑا آدمی ایک سو بیس آدمی بھی جنازے میں نہیں تھے اس کے ایڈس ہو گئی تھی اور دور سے چالیس گز کھڑے ہو کر کے جن جنازہ پڑا انہوں نے انجام دیکھ لیا پھر ڈاکٹر عبد السلام آیا سرگودے کا تھا سرگودے کا تھا کیسے کہا تھا خوش کا فزکس میں اس کو انعام مل گیا نوبل انعام میرا رسالہ غدار پاکستان کے نام سے اس کو پڑھ لو اس کی حقیقت میں نے کھول کر بتا دیے کہ وہ انعام کیا ہے اور کس طرح دیا گیا اس کو تین آدمیوں کو مشترکہ انعام دیا گیا اس میں ایک عبد السلام تھا تین آدمیوں کو مشترکہ انعام دیا گیا اس میں عبد السلام تھا انہوں نے پھر ہم پر روک جمایا کہ دیکھا ہمارا آدمی انعام لے گیا اتنا بڑا یہ مسیح محود کی حقانیت کی دلیل ہے میں نے اس وقت کہا ان کو ٹوکا میں نے کہا کہ اگر عبد السلام کا انعام لینا اس کے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے تو دو اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے کیا قصور کیا ٹھیک ہے نا نہیں عقل میں آتے تین آدمی لیتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس کا انعام لینا جو تیسرا آدمی ہے مشترکہ انعام لینا جو تیسرا شریک کا پارٹنر کیا کہتے تھے اگر اس کا انعام لینا اس کی حقانیت کی دلیل ہے تو میں پوچھتا ہوں دونوں کیا قصور کیا ان کی حقانیت کی دلیل ہے یا نہیں قادیانی سے پوچھو لیکن اتنی موٹی بات ان کی عقل میں نہیں آتی اور لوگوں پر دھوس جماتے تھے کہ دیکھو کتابیں لکھی رسالے لکھی یہ شیخ دلی کی اولاد میں نے اس وقت منہ توڑ جواب دے دیا تمہیں لیکن اب وہی عبد السلام مرقع عبرت بنے ہوئے ہیں دماغ کام نہیں کر رہا اپنی لڑکی کے ہے کوئی قادیانی بھی اس کو ملنے کے لیے نہیں جاتا اللہ ماشاء اللہ یہ حقانیت کی دلیل ہے تو نے کہا کہ ٹنکینر پر ہمارا مرزا طاہر تقریر کرتا ہے حقانیت کی دلیل ہے میں نے لندن کے جلسے میں بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ شیطان کی آواز مرزا طاہر سے زیادہ سرائی دیتی ہے کوئی ملک کوئی خطہ اور کوئی زبان ایسی ہے جس میں راگ اور گانے نہ ہوتے ہو ڈھول ڈرتا نہ ہوتا ہو جی وہ شیطان کی آواز ہے یا نہیں اگر سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز کا پہنچانا اور آواز کا گونجنا یہ تمہاری حقانیت کی دلیل ہے تو شیطان سب سے زیادہ حقانیت کا مستحق ان کو سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ چیزیں حقانیت کی دلیل نہیں ہیں اپنی غلط فہمی کو دور کرو اللہ نے تمہیں تو وہ جو ہماری زبان میں مشہور ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے اللہ نے تمہیں تو حکومت نہیں دی آج تک ایک صدی سے غلام چلے آتے ہیں پہلے یہاں ہندوستان جو غلام تھے اور اے ملکہ وکٹوریا بکٹوریا پڑ رہے تھے اس کا ان کا مرزا اے ملکہ وکٹوریا اور اب ان کے ملک میں چلا گیا اور ان کا غلام ہے تمہیں حکومت نہیں ملی لیکن میں اگر فرض کر لوں کہ ساری دنیا میں تمہاری حکومت ہو جائے تب یہ حقانیت کی دلیل نہیں تم جانتے نہیں ہو روسیوں کے کمیونزم نظام کی کتنے دنیا کے خطے پر حکومت رہی ہے یہ اور ستر سال حکومت رہی ان کے حقانیت کی دلیل ہو گئی ہے جن چیزوں کو تم حقانیت کی دلیل سمجھتے ہو یہ حقانیت کی دلیل نہیں میں ایک ہی نقطہ تمہیں سمجھا رہا ہوں اب مجھ سے سنو میرے پاس ایک صاحب آئے کادیانی سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن بیوی مسلمان نہیں ہوتی تھی وہ میرے پاس لے کر اس کو سمجھاؤ میں نے کہا بی ہاں، بی تم بھی سمجھ لو میں تمہیں بھی بی سمجھ لیتا ہوں میں تمام قادیانیوں کو بیوی سمجھ لیتا ہوں ذرا تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ میری بات کو سمجھو سنو میں نے کہا تم غلام احمد کو کیا سمجھتے ہو کہتے جی میں بھی سمجھتی میں نے کہا کچھ اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا جو اصل لفظ ہے وہ تو تم چھوڑ رہی ہو تم لوگ مسیح مود کہا کرتے ہو کہیں گے ہاں ہم ہاں، مسیح مود کہتے ہیں پھر میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا مرزا غلام احمد نے سن اٹھارہ سو اسی میں دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں اور دس سال تک چلتا رہا دس سال کے بعد دعویٰ بدلتا تھا اٹھارہ سو اکانوے میں دعویٰ کیا کہ میں مسیح مود ہوں اور انیس سو ایک میں دعویٰ کیا کہ نبی ہوں دس اوپر ملا دیتے کیا ہو جاتا بھائی پھر کیا تو کون سا سن بنتا انیس سو گیارہ اگر انیس سو گیارہ تک جیتا تو دعویٰ کرتا کہ میں خدا ہوں لیکن اللہ نے انیس سو آٹھ میں پکڑ لیا اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ایک ظریف نے شیر کہا تھا کہ شاہ ما انسان دعوی نبوت کردہ سارے دیگر خدا خواہد خدا خواہد سدن ہمارے بادشاہ نے اس سال نبوت کا دعویٰ کیا ہے اگلے سال اللہ نے کہا تو خدا بھی بن جائے گا یہ دس سال کے بعد بدلتا ہے اب دعوے بدلتا تھا اب ایک درمیان میں چھوٹی سی بات یہ بات چھوڑ کر کے درمیان میں ان کو بھی بیماری ہے دس سال کے بعد مار مار کھانے کی سن تریپن سے سن چوہتر تک بیس سال گزر گئے سن تریپن میں لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ ناکام ہو گئی کاجانی بھی کہتے ہیں لیکن مرزا محمود کو شکت عدالت کے شکنجے میں کسا گیا نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو منسوب اسلام نہیں کر سکتے مرزا طاہر کے دماغ پر اتنی چوٹ لگی کہ اپنی مسجد میں مسجد اقسا میں جس کو کہتے تھے جا کر کے مقتدیوں کے پاس رو کر کے بیٹھ کر کیا گیا نہ خطبہ پڑا نہ جمعہ پڑا واپس آ گیا اور اگلے دن لندن بھاگ گیا اندازہ فرماؤ کتنی شدید چوٹ ہوگی آرڈیننس کے کوڑے کی کتنی شدید چوٹ ہوگی میں منتظر تھا قادیانیوں کہ تم دس سال کے بعد پھر کوئی شرط کرو گے اور سن چورا نہیں آئے گا چوہتر سے چوراسی آیا تھا چوراسی سے چورانوے نہیں آیا لیکن ابھی تک تم کو کر نہیں سکے ایسی کوئی شرارت کر نہیں سکے مولوی علم صاحب صاحب ہمارے شکایت کر کے گئی ہے کہ کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں مگر چوروں کی طرح ڈاکروں کی طرح یا جیب قطروں کی طرح لوگوں کی جیبیں تراشنا قانون موجود ہے ہم کیا کریں بھائی پتہ نہیں چلنے دیتے لیکن آج تک کسی جیب قطرے کو عزت نہیں ملی اگر جیل قدروں کو عزت ملی ہے تو بتاؤ مجھے انبیاء کے علیہ عالیہ ہم ساد اسلام نوز باللہ توبہ توبہ استغفر اللہ جیل قطرے نہیں ہوتے وہ ڈنکے کی کیوں اپنی دعوت دیتے اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ میرے پاس آؤ مجھے دعوت دو اور کے کرام کے پاس جاؤ ان کو دعوت دو سب نے مباہلے کر لیے مناظرے کر لیے اور سب کچھ کر لیا لیکن رہے جھوٹے کے جھوٹے اب جیب کترت کر دیتے ہیں نوجوان کو اندر لے جاتے ہیں اور اس کا آپریشن کر دیتے ہیں کیا جیب کا ایمان کی جیب اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا خیر میں آزر کر رہا تھا کہ پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اٹھارہ سو اکانوے میں مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا شادی کہا کہ میں مہدی بھی ہوں اور مہدی اور مسیح مود ایک چیز ہے اور انیس سو ایک میں نبوت کا دعویٰ کیا میں نے اس بہن سے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد مسیح مود ہے سمجھو میری بات کو مسیح معود دو لفظ ہیں مسیح معود ایک تو مسیح اور معود کے معنی وہ مسیح جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قرب قیامت میں کانا دجال نکلے گا یاد ہے نا بھائی سب کو یاد ہے کانا دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام انداز ہوں گے یہ ہے مسیح مہود وہ مسیح جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا چنانچہ اس مسیح کو کیا کہتے ہیں مسیح ابن مریم کیا کہتے ہیں اس کو مسیح ابن مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قرآن میں جگہ جگہ ہے مسیح ابن مریم میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نبوت کی تاریخ میں مسیح کتنے ہوئے ہیں تم تنگ گے مل بہت تنگ کرتا ہے سوال پوچھتا ہے میں جواب نہیں آتا بھائی ایک ہی ہوا ہے دنیا دنیا ایک ہی مسیح کو جانتی ہے اور وہ مسیح نے مریم اگر کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتاؤ قرآن میں حدیث میں پہلی کتابوں میں پچھلی کتابوں میں اس ایک مسیح کے علاوہ کوئی اور مسیح ہو تو مجھے نشاندہی کرو مسیح ابن مریم اور یہی مسیح یہ مود ہے مرزا غلام احمد اضالہ احام میں لکھتا ہے یہ ان کی روحانی خزائن ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے مرزا غلام احمد کی تمام کتابیں انہوں نے تیئیس جلدوں میں چھاپ دی ان کا نام رکھا روحانی خزائن اللہ اللہ کے ساتھ روحانی سزا ہے اس کی ٹی جلد کے سوا چار سو میں لکھتا ہے مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے کس نے آنا ہے کس نے آنا ہے بھائی مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بال اتفاق قبول کر لیا ہے پوری امت کا اس پر اجماع ہے اور سیاح جس قدر پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی تواتر کا اول درجہ اس کا حاصل ہے اس کو حاصل ہے انجیل بھی اس کی مصدق بہادا لفظ ہوں بہائی میں ہی الفاظ ہیں مرزا غلام احمد کے میں نے بیوی کے سامنے کتاب کھول دی وہ میں نے کہا کہ آنا کس نے مسیح مود کون ہے مسیح نے مریم مانگی سمجھو میری بات کو مسیح ابن مریم اب اسی کتاب کا میں نے سوا ایک سو بانوے نکالا اور اس کا عنوان ہے موٹی سرخی ہے علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ غلام احمد کا اے علماء اور مفتیا نے شریمتی میری معلومات کو متوجہ ہو کر سنو اس عاجز نے جو نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو بعض کم فہم لوگ مسیح مئو سمجھ بیٹھے اس عاجز نے جو نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح مئو سمجھ بیٹھے یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میں نے کیا ہو آگے لمبی عبادت ہے اس کے آخر میں کہتا ہے میں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا مسیح ابن مریم ہوں جو شخص یہ الزام مجھ پر لگا دے وہ مسرا سر مفتری اور کذاب ہے مفتری کہتے ہیں بہتان باندھنے والا اور کذاب کہتے ہیں بہت جھوٹا جو آدمی غلام احمد کو مسیح مود کہے وہ غلط فہمی میں شکا شکار اور جو آدمی مرزا غلام احمد کو مصیب نے مریم کہے وہ مفتری اور کذاب آنا تھا مصیب نے مریم میں اور جو غلام احمد کو مصیب نے مریم کہے وہ مفتی اور کذاب بتاؤ یہ مصیب ملک کیسے ہوا آپ کی سمجھ آ رہے کچھ کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہے نا مطلب اس کا یہ ہے کہ آنے والا مسیح جس کو ہم مسیح موت کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہتے ہم تو ایسا مریم کہتے ہیں مسیح جس کو مسیح مو کہنا چاہیے وہ مسیح میں مریم ہے اور غلام احمد تعلو پر آگ رکھ کر کہتا ہے کہ میں مسیح میں مریم نہیں بلکہ جو مجھے مسیح میں مریم کہتا ہے وہ سراسر مفتی اور کذاب ہے اگر میرے میری اس عبارت میں ایک لفظ کم دیش نکلے مجھے پکڑ لو بتاؤ مسیح موت کیسے ہوا نہیں بی کہتی ہے نہیں نہیں ہو سکتا میں نے کہا اور سنو وہ کہتے ہیں میں مہدی ہوں تم جانتے ہو بھائی ہم مسلمان قائد ہیں کہ مہدی آئیں گے تم نے شاید نہ سنا ہو تو میں تمہیں سمجھا دوں مہدی کا نام محمد ہوگا باپ کا نام عبداللہ ہوگا محمد ابن عبداللہ ٹھیک ہے اور حضرت حسن کی اولاد ہوں گے الحسنی حضرت حسین کی نہیں حضرت حسن کی اور الفاطمی حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو سب جانتے ہیں نا غلام احمد محمد تھا اللہ کی شان اس کے نام میں کوئی دور نزدیک محمد کا لفظ نہیں آیا محمد غلام احمد جی کہہ دیتا تو چلو جھوٹے سچے جھوٹے محمد کے تو آگے تھا نا حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور مہدی کا نام نام میرے پر ہوگا اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر غلام احمد کا نام کیا تھا کہا جانے تم سے زیادہ جانتے ہیں غلام احمد کہہ دو اور بچپن میں اس کو سندھی کہتے تھے پیار کا نام سندھی تھا اور بعد میں غلامی کا لفظ غلامی کا جوا اتار پھینکا خود احمد بن گیا ہمارے مولوی صاحب اللہ دیا لکھتے تھے غلامی چھوڑ کر احمد ہوا تو غلام احمد سے احمد اللہ کی شان وہ ہم نے ایک پتا لکھا ہے پتنی میری مائی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی کہ ایک شخص کا نوکل تھا وہ چلا گیا پیچھے غلام رہ گیا نوکل تو وہ اس کے حرم میں داخل ہو گیا جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا اس غدار کا جو غلامی چھوڑ کر اپنے آقا کے بستر پر پہنچ جائے جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس کا انجام جو غلام احمد اپنے آپ کو کہلا نام غلام احمد تھا غلامی چھوڑ کر احمد بن گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر سے باندھنا قبضہ کرنے لگا تو اس کا انجام کیا ہوگا خیر فرمایا کہ مہدی کا نام میرا نام ہوگا مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ اور اس کا نام ہے غلام احمد ابن غلام مرتضی اور باپ ماں کا نام چراغ بی بی کے نام ماں کا نام آمنا ہوگا یہ مہدی کس طرح بن گیا اس کے بعد آئے نبوت میں نے کہا انیس سو ایک میں یہ دعویٰ کیا سے نبوت کا اور اس سے پہلے یہ کہتا رہا کہ میں نبوت مدعی نبوت کو بلون اور قذاب جانتا ہوں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ خارج اسلام ہے میں نے وہ حوالے نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیے اور آج بھی سب خارجہ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں اور بس ان کو ضرورت بھی نہیں جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں یہ بیچارے جو ہیں عوام ان کو نہیں پتا کہ غلام احمد کیا کہتا رہا ہے اور کیا لکھتا رہا ہے وہ حوالے نکال دیے میں نے کہا کل تک مدعی نبوت سمجھو انیس سو ایک سے پہلے مدعی نبوت ملعون اور قذاب تھا خارج اسلام تھا اور انیس سو ایک کے بعد پھر وہ اسلامی کیسے داخل ہو گیا میں یہ سمجھو ایک بات میں نے مرزا طاہر سے پوچھی تھی بر کے جلسے میں میں نے کہا مرزا طاہر سے دادے نے لکھا تھا کہ نبی بغیر جبریل کے نہیں بن سکتا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے جانتے ہو نا تم وہی لانے والا فرشتہ جبریل ہے غلام احمد نے لکھا ہے احمد میں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل آئے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جبریل کے آنے کا دروازہ قیامت تک بند ہے میں نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ ایک سوال کا جواب دے دو مجھے یہ بتا دو کہ غلام احمد نے تو بند کر دیا تھا اس وقت دروازہ بعد میں نبی بننے کے لیے یہ دروازہ کیسے کھلا چابی کس کے پاس تھی نہیں دے سکتے کوئی خواجہ نہیں جواب نہیں دے سکتے اس کا میرا چیلنج ہے پوری مرزا تار سے لے کر یا تمہارے بھی کوئی مغل الشر اشر ہو ان کے مربی شربی ہو اگر ہے تو مجھے صرف اس مدعے کا جواب دو کہ باب جبریل تک بند ہو چکا تھا اور جبریل کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا تو پھر مرزا نے نبی بننے کے لیے دروازہ کیسے کھول لیا یہ ذرا سمجھاؤ پھر میں نے اس کو سمجھا کہ بی بی میں بتاؤں یہ نبی کیسے بنا ہے غلام احمد کہتا ہے کہ میں نبی الگ ہوئی نہیں بھائی کوئی الگ آئے نبی تو اس کے لیے تم تلاش کرو کہ آیا جبریل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا میں تو بے آئین ہی محمد رسول اللہ دوبارہ آ گیا ہوں لا حول ولا قوت اللہ بلّہ ایک غلطی کے اضالہ میں لکھتا ہے محمد الرسول اللہ ولزیر ماہو اشدا ولکفار ماہدار بینم اس وحی اللہ نے مجھے محمد کہا گیا ہے اور رسول بھی محمد رسول اللہ میں ہوں پھر دوسرے حوالے دکھائے مرزا بشیر احمد کا حوالہ میں نے دکھایا مرزا بشیر کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک تو بیائی میں ہی محمد رسول دوبارہ آ گئے اور ان کا ایک قاضی اکمل ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ امام اپنا عزیز و جہاں میں غلام احمد ہوا دار العمام میں دار کہتے قادیوں کو کہتے ہمارا امام دار غلام احمد ہے غلام احمد ہے عرش رب اکبر مکان اس کا ہے گویا لا مکان رہتا ہے زمین پر لیکن مکان اس کا لا مکان ہے نوز باللہ استفر اللہ اور اگر آگے چل کے کہتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور آگے سے ہے کر اپنی شانی نوز محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں میں نے کہا یہ نبوت کا دعویٰ ہے نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ ہے اب تم کون بے غیرت مسلمان ایسا ہوگا جو کسی بینگے کانے کو قبول کر لے بحثیت محمد رسول اللہ کے نوز اللہ یہ بات بھی ہو گئی اس کے سارے جھوٹے دعوے جھوٹے ہو گئے مجد ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا اس کے نصیر ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا میدی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا اب ایک اور بات سنو قادیانی کہتے ہیں محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول ہیں کیا بھائی کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ مسلم کہتے ہیں کلمہ گو کو کافر نہ کہو بہت وقت ہو رہا ہے میں ختم کرتا ہوں ایک بار سنا کر کے سمجھا کر کے ختم کرتا ہوں مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم کے باپ کو لکھا تھا محمدی بیگم سے کا رشتہ مانگتا تھا غلام احمد لمبی بات ہے مصر کرتا ہوں اس کو لکھا کہ میں اللہ جل شاہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے نام کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے سچا دا میں اللہ جل شاہر ہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے کہ مجھے یہ انہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلام کا رشتہ مجھ سے ہوگا آپ کی بڑی لڑکی میرے نکاح میں آئے گی کس نے کہا اعلان کیا اللہ نے بقول مرزا کے اللہ نے لیکن اس کا اللہ بھی ایسا ہی ہوگا کوئی ہمارا خدا تو ایسا نہیں ایسا ہی ہوگا کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے کہا تھا سنو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زاد بہن تھی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تھا نہیں بنی طلاق ہو گئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نکاح کر لیں اس سے تاکہ اس کی بیچاری کی دل دل جوئی ہو لیکن خطرہ اس بات کا تھا کہ کافر کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا کیونکہ لے پالک کو بیٹا سمجھا جاتا تھا جاہلیت میں اللہ تعالی نے بائیسویں پارے میں اس پر آیت نازل کی اور لمبی بات نہیں کرتا زب کہا میں نے ہم نے تیرا نکاح اس خاتون سے کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کس نے کیا اللہ, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اٹھ کر کے بغیر اجازت کے اور بغیر پردہ کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے ہو گیا اس کو کہتے ہیں اللہ نے نکاح کیا اور ام المین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں یعنی دوسری محاد المین کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح کسی کے باپ نے کیا ہوگا کسی کے چچا نے کیا ہوگا کسی کے بھائی نے کیا ہوگا میرا نکاح اللہ رب العالمین نے کیا ہے ٹھیک ہے ادھر غلام احمد کو بھی کہا تھا اللہ نے ضبر جناح کہا کہ ہم نے تیرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا لیکن شاید بھول گئے خیر وہ تو جو ہوا ہوا جو بات مجھے آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے اس کو کہتا ہے اپنے خصوص کو خط لکھتا ہے میں اللہ جل شاہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا دانتیوں کا کام ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلام کا رشتہ میرے ساتھ ہوگا اور اگر کسی اور جگہ کیا تو بڑے غلط نتیجے نکلیں گے اور آگے چل کر کے کہتا ہے اور میں لو سنو میں جیسے میں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں ویسے ہی اپنے ان مت... ان الحامات پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے متواتر ہوئے ہیں یعنی غلام احمد کو لا الہ الا اللہ پر بھی ویسا ہی ایمان ہے جیسا کہ محمدی بیگم کے الہام پر ایمان ہے یہ مجھے نکلا کہ اور ہے اور میں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں ایسے ہی ان متواتر الحامات کو پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئے ٹھیک ہے وہ تو جھوٹ نکلے وہ تو سچ نہیں نکلے اگر اللہ کی طرف سے الام ہوتے تو اللہ کی قدرت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا نہ احمد بیگ ٹال سکتا ہے نہ کوئی اور ٹال سکتا ہے تم سچے کا اور جھوٹے کا فرق دیکھو سچے پر یہ نہ کہا الہام نازر ہوتا ہے آیت نازر ہوتی ہے اٹھ کر کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس خاتون کے وہ مل مہینہ بن گئی اللہ نے عقت کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جھوٹے پر یہ الہام ہوتا ہے جھوٹا الہام ساری اوور نہیں گئی مل سکی وہ دوسرے کے پاس رہی اور یہ ایریا رگڑتا رگڑتا بچارا پڑ گیا کہنا یہ ہے کہ محمدی بیگم کا اعلان تو جھوٹ نکلا کہ محمدی بیگم تیرے نکاح میں آئے گی یہ تو جھوٹ نکلا اب جب اس پر اس کا ایسا ہی ایمان تھا کہ لا الہ الا محمد رسول پر بھی جیسا محمدی بیگم پر ایمان تھا تو وہ جھوٹ نکلا تو یہ بھی جھوٹ نکلا معلوم ہے کہ لا رسول اللہ بھی سے ایمان جھوٹا ہے کوئی قادیانی اس کو سچا کر کے دکھا دے اب آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں اپنی کتاب انجام آتم نے غلامہ میں لکھتا ہے کہ مجھے تین الہام ہوئے تھے ایک الہام ہوا تھا یا آدم اسکن انتا وزوج و زوجو کل جنا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو تیری زوجہ یہ پہلی بیوی کی طرف اشارہ تھا غلام کہتا ہے یہ پہلی بیوی کی طرف اشارہ تھا وہ تھی بیچاری جنت فجری ماں اس کو کہتے تھے دی ماں فضل احمد غلام احمد کا لڑکا تھا اس کی ماں تھی وہ اس کو کہتے فجری ماں غلام احمد نے اس کو طلاق دے دی تھی غلام احمد نے طلاق دے دی تھی اور وہ بن گئی دوزگی غلام احمد اپنی وہ دجال والی جنت وہ جنت لے گیا تو سوال یہ ہے کہ یہ الہام کا سچا ہوا یا آدم اسکن انتا وغیرہ جو کل جنت بیوی ادھر جا رہی ہے یہ ادھر جا رہا ہے یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے جنت میں جائے گا بولے بیوی نہیں اچھا کہتا دوسرا ہوتا یا مریا مقنتی تھی نہیں یا مریا مسکل کل جننا اے مریم تو داخل ہو جا اور تیرا زوج جنت میں مریم بنی مرزا مریم کون ہوا مرزا تو مریمی تو داخل ہو جائے کہنا چاہیے یا آدمی کا خطاب اس کو کرنا چاہیے نہیں بھائی جب اس کو مریم کہہ رہا ہے تو اد ہی کہنا چاہیے نا عربی میں مرد کو کہتے ہیں اد خل اور عورت کو کہتے ہیں اد خلی تو جب مریم مرزا مریم ہوا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو خطاب کرتا تو اد خل کے ساتھ کرتا یا اد خلی کے ساتھ کرتا اچھا تو مریم تو مرزا ہوا تو اس کا شوہر کون تھا یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا مجھ سے اے مریم تو داخل ہو جا اور تیرا زوج جنت میں یہ کا تمہارے کر قرض ہے تم اس کی تشریح کر دو تمہارا کوئی مربی ہے وہ تشریح کر دے میرے سامنے اور تیسرا اعلان اس کے ساتھ ہوا تھا کہ یا احمد ادخل انت وزوج کل جن اے احمد تو داخل ہو جا اور تیری بیوی جنت میں کہتا یہ تیسری بیوی کی طرف اشارہ ہے کون محمدی بیگم محمدی بیگم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب وہ میری بیوی بنے گی تو میری حمد ہوگی اور میں احمد بن جاؤں گا سبحان اللہ وہ تو نکاح نہیں ہوا ساری عمر نہیں ہوا وہ بیوہ ہونے اسے انکار کر دیا اس نے اب دوسرے نکاح پر تو نکاح ہوتا نہیں مسلمانوں کا اگر وہ سیٹ فارغ کرتا اس کا شور تو کچھ توقع ہو سکتی تھی کینڈیڈیٹ بن جاتے امیدوار بن جاتے اس نے سیٹ نہیں بھر کی وہ رہی منکوہا سلطان محمد کی میں نے ایک رسالے میں لکھا تھا مقابلہ غلام کا اور سلطان کا تھا میں نے ایک رسالے میں لکھا ہے اس کو کہ مقابلہ سلطان کا اور غلام کا تھا ایک طرف غلام احمد اور دوسرے طرف سلطان محمد تو محمدی بیندی بتمی تھی کہ سلطان کو چھوڑ کر کے غلام کے پاس جائے اچھا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو وہ تو فارغ نہیں ہوئی اور محمدی بیگم کا اس سے نکاح نہیں ہوا یہ تین الحاظ سے اکٹھے مرزا تو ہوئے یا آدم اس کو انتر وزر کل جننا وہ بھی کافروں کے ساتھ مل گئی اس کے ساتھ جن میں جائے گا اور دوسری دوسرا الحام ہوتا یا مریم مقنط یا مریم اس انتر وزر کل جنہ یہ مریم کون تھی اور اس کا زوج کون تھا اور جنت میں کیسے داخل ہوئے اور تیسرا الہام تھا یا احمد ادخل انت وزوج کل جنا وہ احمد کیسے بنا جب وہ بیوی جس کے نکاح میں نہیں آئی اور جب بیوی نکاح میں نہیں آئی تو الہام کیسے صحیح ہوا ہوا کیا راز مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے مجھ پر بھی راز کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات اس کی جھوٹ کر دی دعوی نہیں کرنا چاہیے آدمی کو دعوی نہیں کرنا چاہیے بری بات ہے لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے جھوٹے ہوئے ہیں ہر ایک کا جھوٹ مرزا غلام احمد میں موجود تھا ایک اور دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہوں اس کی کوئی کتاب کھول لو جہاں سے چاہو کھول لو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ بات جھوٹ ہے کوئی سما جھوٹ سے خالی نہیں کوئی سفا کفر سے خالی نہیں کوئی سفا دجر سے خالی نہیں کوئی سفا بےمانی سے خالی نہیں کوئی سفا لغویات سے خالی نہیں میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں مسیح موت بنانا تو ایسے بنانا کہ چنگا پرادا بنا دیں میں اپنے کی قادیانی دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں مجھ سے سمجھو اگر کوئی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بات میں سمجھانے کے لیے حاضر ہوں رب کعبہ کی قسم مرزا غلام احمد نہ نبی ہے نہ میدی ہے نہ مسیح مود ہے نہ مجدد ہے نہ عالم فاضل ہے اور نہ انسان ہے خود بیچارہ کہتا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار ہوں بشر کی جائے نفرت آدمی کے پورے وجود میں جو جائے نفرت ہوتی ہے وہ میں اس کو چھپا کے رکھتے لوگ ننگے نہیں کرتے نفرت آتی ہے ہوں کی جائے نفرت اور انسانوں کی ہار انسانیت کے لیے ہار تھا اس کا وجود تم نمبت بھی یہ پھرتے ہو نصیحت بھی یہ پھرتے ہو اور میرے بھائیوں اب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مولانا اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمہیں ان کا کچھ تدارک کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو جا جال ہے ان کا علاج تو عیشا علیہ السلامی آگے کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ جال ہے لیکن اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں تم سے ایک ایک بات مرزے کی سیکھ لو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے امتی ہونے کے ناطے اپنے ذمے فل سمجھو کہ مجھے قادیانی سے بات کرنی ہے اور جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں وہ مجھ سے پکی کر لو حوالے لے لو میں ان کی کتابیں کے حوالے دوں گا مجھ سے حوالے لے لو اور ایک ایک آدمی ایک ایک قادیانی سے ملے اور یہ بات پوچھو کیوں میں اس پہ تیار ہو گئی نہیں صحیح صحیح دسو تم سنجیدہ آدمی ہو میں کہتا ہوں اگر تم افسر ہو بہت بڑے افسر ہو تو تم اپنی سطح کے افسروں سے بات کر سکتے ہو اگر تم مزدور ہو تم مزدوروں سے بات کر سکتے ہو اگر تاجر ہو تاجروں سے بات کر سکتے ہو وکیل ہو وکیلوں سے بات کر سکتے ہو حوالے مجھ سے لو دو اور دو کی طرح چار دو اور دو چار کی طرح صاف اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ تمہیں پیدا ہو تو میں اس کے لیے جرمانہ لینے کے لیے تیار ہوں شک اور شبہ والی بات ہی نہیں سورج نکلا ہوا ہے سورج نکلنے کے بعد پھر تو ہر چیز روشن ہو جا سکتی ہے اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کی مرضی ہے غلام احمد کے جھول کا سوج نکلا ہوا ہے کیا ہے تارے رنگ کا حبشی اب کوئی کہے کہ اس کو اللہ نے حسن یوسف دیا تھا کارے حبشی کو اور آنکھیں دھسی ہوئی ہیں جبڑے ایسے ہوئے ہوئے شکل بگڑی ہوئی ہے اور اگر کوئی کہے کہ سبحان اللہ چندے آفتاب وہ چندے ماتاب ہے اس نے نے یوسف اللہ سب اسی کو دے دیا ہے تو پھر نظر کا قصور ہوگا آخر الحمد اللہ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا خادم بنائے اور قادیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے میرا جی چاہتا سنا میں نے سنا کہ دو ڈھائی سو گھر ہیں یہاں کاجانیوں کے میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا شہر کاجانوں سے پاک ہو جائے تمہارا شہر پاک ہو جائے یا تو یہ مسلمان ہو جائے یا پھر تم دبا کر کے بھاگنے والے پہلے اتنا ان کو تنگ کر دو دنداری ہی میں ماننے کو کہتا باتوں سے کرو ایسے ایک ایک بات پوچھو روزانہ میں ایک بات بتانے کے لیے تیار ہوں سال کے تین سو ساٹھ دن مجھ سے ایک ایک بات غلام احمد کے جھوٹے ہونے کی ہر دن نہیں مانگتے جاؤ اور میں دیتا جاؤں گا حوالے کے ساتھ اور وہ حوالہ کاری کے سامنے پیش کر دو پانی نہیں مانگیں گے شام کا گھنٹہ پانی نہیں مانگتے ان شاء اللہ پانی نہیں مانگ دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات بہت جم کر بیٹھے اور بہت زیادہ وقت دے دیا گیارہ ہو خدا الحمد للہ رب العالمین